مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے معتمر نے ان سے ان کے والد نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں کھڑا ہوا اپنے قبیلے میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا اتنے میں کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب پھینک دو چنانچہ ہم نے پھینک دی سلیمان نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت لوگ کس چیز کی شراب پیتے تھے کہا کہ پکی اور کچی کھجور کی ابو بکر بن انس نے کہا کہ یہی ان کی شراب ہوتی تھی انس رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا بکر بن عبداللہ مزنی یا قطادہ نے کہا اور مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ان کی ان دنوں یہی فضیح ان کی شراب تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بائیس